حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر ان گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا عقبہ تو میرے ساتھ سوار کیوں نہیں ہو جاتا میں نے اس بات کو بہت بڑا محسوس کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو جاؤں کچھ دیر بعد آپ نے پھر فرمایا عقبہ تو سوار کیوں نہیں ہو جاتا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو آخر آپ اترے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جو لوگوں نے پڑھی ہیں پھر آپ نے مجھے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھائیں پھر جماعت کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ آگے بڑھے اور یہی دو صورتیں پڑھیں پھر نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اقبہ بن عامر تیری کیا رائے ہے ان صورتوں کو پڑھا کر جب بھی سوئے یا جاگے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انتالیس